اور جب اس شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ تکبر کرتا ہوا پیٹ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں جیسے اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے سو آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے